استخارہ کا تذکرہ بخاری اور سنن میں مروی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے اس طرح ہمارے کاموں میں استخارہ کرنا بھی تعلیم فرماتے تھے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام آ پڑے تو اسے چاہیے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھے اللہ انی ان استخیرو کا علم کا اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے بھلائی طلب کرتا ہوں وہ استقدیرو کا بھی قدرتی کا اور آپ کی قدرت کے وسیلے سے آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں وہ اسلو کا من فضل العظیم اور آپ سے آپ کے بہت بڑے فضل کا طلب کار ہوں کا تقدر ولا اقدر یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور میں محض مجبور اور غیر قادر ہوں و تعلم ولا اعلم اور آپ تمام تر علم والے ہیں اور میں مطلق بے علم ہوں وہ انت علام الغیوب اور آپ ہی جو تمام غیب کو بخوبی جاننے والے ہیں اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای و معاشی اگر آپ کے علم میں یہ کام بہتر ہے میرے دین دنیا اور میری معاش میں اور اخروی انجام کار کے اعتبار سے فقدر ہولی و یسر ہولی تو اس کو میرے مقدر کر دیجئے اور میرے لیے آسانی بھی کر ثم تم میں فی ہی اور اس میں مجھے ہر طرح کی برکت عطا فرمائیے تعلم شر ومعاشي وعاقبة أمري اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے دین دنیا کی زندگی اور انجام کار کے لحاظ سے برا ہے فصرف نیان ہو تو آپ اسے مجھ سے دور کر دیجئے وصرف صرف اور مجھے اس سے دور کر دیجئے وقدر لی الخیر حیث کین اور میرے لیے خیر و برکت جہاں کہیں ہوں مقرر کر دیجیے پھر مجھے اسی سے رضامند کر دیجیے دعا کے یہ الفاظ بھی مسند احمد میں ہیں حید العمر جہاں ہے یعنی یہ معاملہ یا یہ کام وہاں اپنے کام کا نام لے مثلا نکاح ہو تو کہے حید النکاح سفر ہو تو حید السفر اور اگر بیوپار ہو تو حید ہی تجارہ وغیرہ بعض روایتوں میں خیر لی فی دینی سے امری تک کے بجائے یہ الفاظ ہیں خیر لی فی عاجل امری و عاجل یعنی اگر یہ کام میرے لیے دیر یا سویر بہتر ہو تو اسے میرے مقدر کیجیے امام ترمید رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن غریب بتلاتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آج کافر تمہارے دین سے اے مسلمانوں مایوس ہو گئے یعنی ان کی یہ امیدیں خاک میں مل گئیں کہ وہ تمہارے دین میں کچھ خلط مند کر سکیں اپنے دین کو تمہارے دین میں گٹ مٹ کر لیں چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی پرستش کریں ہاں وہ اس کی کوشش میں رہے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے یہ روایت صحیح مسلم وغیرہ کی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرقین مکہ اس سے مایوس ہو گئے کہ مسلمانوں سے ملے جلے رہیں کیونکہ احکام اسلام نے ان دونوں جماعتوں میں بہت کچھ تفاوت ڈال دیا اسی لیے حکم ربانی ہو رہا ہے کہ مومن صبر کریں ثابت قدم رہیں اور سوا اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں کفار کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور انہیں اپنے مخالفین پر غلبہ دیں گے اور ان کے ضرر سے ان کی محافظت کریں گے اور دنیا و آخرت میں انہیں بلند و بالا رکھیں گے پھر اپنی زبردست بہترین اعلیٰ اور افضل تر نعمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اے مسلمانوں تمہارا دین ہر طرح اور ہر حیثیت سے کامل و مکمل کر دیا تمہیں اس دین کے سوا کسی دین کی احتیاج نہیں نہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کی تمہیں کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیا ہے انہیں تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا ہے حلال وہی ہے جسے وہ حلال کہیں حرام وہی ہے جسے وہ حرام کہیں دین وہی ہے جسے وہ مقرر کریں ان کی تمام باتیں حق اور صداقت والی جن میں کسی طرح کا جھوٹ اور خلاف نہیں جیسے فرمان باری تعالی ہے وہ تمت کلیمت کلی مت و ربی کا صدقن یعنی آپ کے رب کا کلیمہ اے نبی پورا ہوا جو خبریں دینے میں سچے ہیں اور حکم و منع میں عدل والے ہیں دین کو کامل کرنا تم پر اپنی نعمت کو بھرپور کرنا ہے چونکہ میں خود تمہارے اس دین اسلام پر خوش ہوں اس لیے تم بھی اسی پر راضی رہو یہی دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اسی کو دے کر اللہ نے اپنے فضل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور اپنی اشرف کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کامل و مکمل کر دیا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کو اس کا کامل ہونا خود اپنے کلام میں فرما چکے ہیں اب یہ رہتی دنیا تک کسی زیادتی کا محتاج نہیں اسے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے جو قیامت تک ناقص نہیں ہونے کا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں اور کبھی بھی ناقش نہیں ہونے والے سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت عرفے کے دن ناصل ہوئی اس کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نہیں اترا اس حج سے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا عمیس بن اللہ عنہما فرماتی ہیں اس آخری حج میں رسول اللہ کے ساتھ میں بھی تھی ہم جا رہے تھے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کی تجلی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جھک پڑے وہی اترنی شروع ہوئی اونٹنی وہی کے بوجھ کی طاقت نہ رکھتی تھی میں نے اسی وقت اپنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑھا دی ابن جری رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس کے بعد اکیاسی دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے یعنی زندہ رہے حج اکبر والے دن جب کہ یہ آیت اتری تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریات فرمایا تو جواب دیا کہ ہم ابھی دین کی اور زیادتی کی امید میں تھے اب وہ کامل ہو گیا دستور یہ ہے کہ کمال کے بعد نقصان شروع ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے یہ حدیث گو کے ضعیف ہے لیکن اس معنی کی شہادت اس شابش شدہ حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام غربت اور پردیسی پن سے شروع ہوا اور عن قریب پھر غریب و انجان ہو جائے گا بس غربا کے لیے خوشخبری ہے مستد احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم جو اس آیت الیوم اکملتو کو پڑھتے ہو اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے فضل سے مجھے علم ہے کہ یہ آیت رسول اللہ پر کس وقت اور کس دن نازل ہوئی یہ عرفے کے دن جمعے کی شام کو نازل ہوئی ہے ہم سب اس وقت میدان عرفہ میں تھے تمام سیرت والے اس بات پر متفق ہیں کہ حجت الوداع والے عرفے کا دن جمعے کو تھا تفسیر ابن جریر میں ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا اور عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ آیت ہمارے ہاں دوہری عید کے دن نازل ہوئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر بھی یہودیوں نے یہی کہا تھا جس پر آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہمارے ہاں تو یہ آیت دوہری عید کے دن اتری ہے عید کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی بہرحال صحیح قول بے شک و شبہ یہی ہے کہ یہ آیت عرفے کے دن جمعہ کو اتری ہے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور اسلام کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے اور اسی کو شعبی قطادہ اور شہر ابن حوشب رحمہم اللہ وغیرہ ائمہ اور علماء نے کہا ہے یہی مختار قول ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا ہے مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی اجازت پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کے استعمال کے لیے مجبور و بے بس ہو جائے تو وہ ایسے اضطرار کی حالت میں انہیں کام ملا سکتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے بندے نے ان کی حد نہیں توڑی لیکن بے بسی اور اضطرار کے موقع پر اس نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے صحیح ابن حبان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوان مروی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی رخصتوں پر بندوں کا عمل کرنا ایسا بھاتا ہے جیسے اپنی نافرمانی سے رک جانا اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں مردار کھانا واجب ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک شخص کی بھوک کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب مر جاتا ہے اور کبھی جائز ہو جاتا ہے اور کبھی مباح ہاں اس میں اختلاف ہے کہ بھوک کے وقت جب کہ حلال چیز میسر نہ ہو تو حرام صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے یا پیٹ بھر سکتا ہے بلکہ ساتھ بھی رکھ سکتا ہے اس کی تفصیلی بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں اس مسئلے میں کہ جب بھوکا شخص جس کے اوپر اضطرار یعنی لاچارگی اور بے بسی کی حالت ہے مردار دوسرے کا کھانا اور حالت حرام میں شکار تینوں چیزیں موجود پائے تو کیا وہ مردار کھا لے یا حالت حرام میں ہونے کے باوجود شکار کر لے اور اپنی آسانی کی حالت میں اس کی جزا یعنی فتی ادا کر دے یا دوسرے کی چیز بلا اجازت کھا لے اور اپنی آسانی کے وقت اسے وہ واپس کر دے اس میں دو قول ہیں امام شافی رحمہ اللہ سے دونوں مروی ہیں یہ بھی یاد رہے کہ مردار کھانے کی یہ شرط جو عوام میں مشہور ہے کہ جب تین دن کا فاقہ ہو جائے تو حلال ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے بلکہ جب اقترار بے قراری اور مجبوری کی حالت میں ہو اس کے لیے مردار کا کھانا حلال ہو جاتا ہے نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص ماہ اہل و عیال کے آیا اور حرا نامی جگہ میں ٹھہرا کسی صاحب کی اونٹنی گم ہو گئی تھی تو اس نے ان سے کہا اگر میری اونٹنی مل جائے تو اسے پکڑ لینا اتفاق سے یہ اوٹنی انہیں مل گئی اب یہ اس کے مالک کو تلاش کرنے لگے لیکن وہ نہ ملا اور اوٹنی بیمار ہو گئی تو اس شخص کی بیوی صاحبہ نے کہا ہم بھوکے رہا کرتے ہیں تو اسے ذبح کر ڈالو لیکن اس نے انکار کر دیا آخر اوٹنی مر گئی تو پھر بیوی نے کہا اب اس کی کھال کھینچ لو اور اس کے گوشت اور چربی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خوش کر لو ہم بھوکوں کے کام آ جائے گا اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں تو یہ بھی نہیں کرنے کا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو اور بات ہے چنانچہ حاضر ہو کر اس نے تمام قصہ بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اور کچھ کھانے کو ہے جو تمہیں کافی ہو جواب دیا کہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا پھر تم کھا سکتے ہو اس کے بعد اونٹنی والے سے ملاقات ہوئی اور جب اسے یہ علم ہوا تو اس نے کہا پھر تم نے اسے ذبح کر کے کھا کیوں نہ لیا اس بزرگ صحابی نے کہا شرم معلوم ہوئی یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بوقت اقترار مردار کا پیٹ بھر کر کھانا بلکہ اپنی حاجت کے مطابق پاس رکھ لینا بھی جائز ہے واللہ عالم پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حرام بوقت اقترار اس کے لیے مباح ہے جو کسی گناہ کی طرف میلان نہ رکھتا ہو اس کے لیے اسے مباح کر کے دوسرے سے خاموشی ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہے فمن اضطر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان الله غفور الرحیم یعنی جو شخص بے قرار ہو جائے سوائے باغی اور حد سے گزرنے والے کے پس اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے ہیں اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے لیے سفر کر رہا ہو اسے شریعت کی رخصتوں میں سے کوئی رخصت حاصل نہیں اس لیے کہ رخصتیں گناہوں سے حاصل نہیں ہوتی واللہ اعلم